لن نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون وللہ غیب السماوات والارض كله فاعبده وما ربك بغافل عما تعملون اور رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے اے نبی بیان فرما رہے ہیں آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و واز ہے مومنوں کے لیے ایمان نہ لانے والوں سے آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ ہم بھی عمل میں مشغول ہیں اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے تمام کاموں کا رجوع بھی اللہ ہی کی جانب ہے بس تمہیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اگلی امتوں کا اپنے نبیوں کو جھٹلانا نبیوں کا ان کی ایزاؤں پر صبر کرنا آخر اللہ کے عذابوں کا آنا کافروں کا برباد ہونا نبیوں رسولوں اور مؤمنین کا نجات پانا یہ سب واقعات ہم آپ کو اے نبی سنا رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو ہم اور مضبوط کر دیں اور آپ کو کامل سکون حاصل ہو جائے اس صورت میں بھی حق آپ پر واضح ہو چکا یا یہ کہ اس دنیا میں بھی آپ کے سامنے سچے واقعات بیان ہو چکے یہ عبرت ہے کفار کے لیے اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے کہ وہ اس سے نفع حاصل کریں بطور دھمکانے ڈرانے اور ہوشیار کرنے کے ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اچھا تم اپنے طریقے سے نہیں ہٹتے تو نہ ہٹو ہم بھی اپنے طریقے پر عامل ہیں تم منتظر رہو کہ آخر انجام کیا ہوتا ہے ہم بھی اسی انجام کی راہ دیکھتے ہیں فالحمدللہ دنیا نے ان کافروں کا انجام دیکھ لیا اور ان مسلمانوں کا بھی جو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا پر چھا گئے مخالفین پر کامیابی کے ساتھ غلبہ حاصل کر لیا دنیا کو مٹھی میں لے لیا فلِ اللہ بس تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے اور شکر بھی اللہ ہی کا آسمان و زمین کے سب غیب پر اطلاع رکھنے والے صرف اللہ عز و جل ہی ہیں اللہ ہی کی سب کو عبادت کرنی چاہیے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے جو بھی اللہ پر بھروسہ رکھے وہ اللہ خود اس کے لیے کافی ہیں کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تورات کا خاتمہ بھی انہی آیتوں پر ہے اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی کے کسی عمل سے بے خبر نہیں ہے